آج بالله صدق الله الله الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي النبي الكريم الأمين سبحان إن وملائكته يصلون على يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا والسلام علیکہ یا رسول اللہ گو سلام گیا تو سلام وأصحابك يا أحسن الناس شہر السلام علیکم کوئی موازنہ اور کوئی تقابل نہیں حضرت یوسف علیہ و ونت سلیم کا حسن شریف اور نبی پاک کے حسن شریف ایک دوسرے سے آمنے سامنے رکھ کے پیار کریں کے موازنہ کا ایک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

اللہ علیہ وسلم دے حسن و جمال و کمال کا ضرور سبحان اللہ سبحان اللہ حدیث مبارک کے اندر مسلم یوسف قد انتیا شطر الحسن فرمایا میں اپنے برا یوسف نے دیکھا ہے یعنی میرا اللہ اللہ تعالی نے حسن کا حصہ

ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یوسفر ہے حسن تو مراد حسن محمدی حسن محمدی کا حصہ اللہ تعالی نے حسن محمدی جو حصہ اللہ تبارک کا دیتا ہے حضرت یوسف سبحان اللہ

آپ والے سلاد و تسلیم آپ شان کمال حسن کے اندر کوئی شریف نہیں رکھتے توجہ نہیں رکھتے کیوں کہ آپ کے حسن و جمال کمال کا اگر کسی جگہ سے کوئی حسن و جمال لگ رہا ہے تو اللہ یہ مطلب نہیں کہ جی گلاس یا برتن پانی چونگا بھر پڑ لو پیچھے کٹ جانا اللہ تبارک و تعالی نے ان شانہ کمالا حضور تو نہیں وڈیا تعداد پچھو کٹ جائے نا یہ ہے تجلی مرتبہ اس طرح کی مثال لگنے جی شیشہ ہوا ہوں شیشے شیشے کو رکھو کسی شہر کے سامنے شیشے کے کچھ آ جانا لیکن کچھ ویخ رہا اور شیشے کچھ بھی کٹنا وہاں نہیں آ سکتا کمی نہیں آ سکتا کروڑا شیشے لاتے جاؤ سب کچھ اندر ظاہر ہوتا جائے گا لیکن کسی یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیشہ اصل کمی آ گئی برتاؤ کی وجہ اصل

اور ایسا کہ سارے جنہیں بیٹھے ہیں نا انسانیت کا حصہ ہر ایک ہر ایک انسانیت کا حصہ ہے جن وجہ یہ انسان بن ہے لیکن انسانیت کے حصے کی وجہ انسانیت کمی نہیں آ سکتی سبحان اللہ سبحان اللہ انسان یہ جزیات ایک ہوتا ہے کل ایک ہوتا ہے جو مسلم میں کل بیٹھا میرے جز کو اگر ہٹاؤ گے تو جی جی ہٹاؤ جاؤ گے کمی واقع لیکن جیڑی ہوتی ہے نا کلی وہ تقسیم نہیں ہوتی سبحان اللہ وہ پردہ سمجھو سبحان اللہ ادھر پرتاؤ ادھر پرتاؤ ادھر پرتاؤ انسان اسی طرح انسان وہ اپنی ہوئے گی کروڑا انسان گیا گا پے پہ بن چکے انسان اس کم کیا انسان ہر ایک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 تجلی اور چلوا ہے اس کے محبت کمی ہی نہیں ہے توجہ ہے ایک مثال جب پہلے بھی سنی ہو سنا دیں مثلاً چراغ سے چراغ روشن ہوا کیا پہلے چراغ کبھی آئے نہیں سبحان اللہ سب سمجھو جتنے کوئی کمال دستا ہے کمال کا کوئی چراغ دستا مشترا مستف ابھی کو وہ روشن ہوئے اتنے کوئی کمی نہیں کروڑا چمک جانا میاں شیر کے سینے مبارک کا خیر اگر اسی خلیفے نبے آیا کسی کا خیر تی ہزار آیا موڑے شریف والے کہتے ہیں آپ نے تی ہزار خلیفے سن آپ بہت بڑے مناظر اسلام سن ہوں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میاں صاحب کے چالی خلیفے پنجا سٹھ ستر سو ہزار انہوں نے سینے جو روشن ہوئے تھے میاں صاحب کے سینے تو میاں صاحب کے سینے میں کمی آئی ہوگی وہ ہو اللہ ترقی کے عروج نے دیتا ہونا ہے کمی نہیں کمال پیدا ہو جائے جی۔ سبحان اللہ یہ کوئی مطلب ہے جڑا امام بشیری رضی اللہ تعالی ہر اپنے لفظ ہے کسی کا بردار امام خوشی تبر لوگ کر پہلا شیر مبارک پڑھ کے پھر اپنے موضوع کا شیر لیا جڑا پرمند مولا یا Thank you. مسیح سرکار فرما نے فرمایا سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمالات اور محاسن اور خوبیاں کے اندر شانہ کے اندر شریف تو پاک میں جوہر حسن حقیقت حسن اصل حسن آپ بنڈیا نہیں گیا کیونکہ جب کوئی شہ بنڈی جاتی ہے پھر تھک جاتی ہے سرکار کا حسن اللہ نے تقسیم نہیں فرمایا ظاہر فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی فرمایا ظاہر فرمایا بنیا نہیں فجوہر حسن پھر غیر مقصد عجیب کہتے ہیں

اس شہر پھر پھرا لفظ نفسہ آخو کی کبھی بن کے مجنو پھر کو سہارا کبھی بن کے مجنو پھر کو سہارا کبھی لے روپا بن کے آیا کبھی شکل کبھی شکل موسا کبھی گوسا کبھی کیوں بن کے آیا بہت گل کھلے تھے مگر بگریشری چپتے بہت گل کھلے تھے مگر سری چمن میں بہت گل کھلے تھے بہار آئی جب مصطفیٰ محمد یہ کھلی ہے تمام کمالات اس میں جمع ہے پھر تجلیات میں مرتبہ سانی ساز سرابے میں ظہور میں مختلف ہیں لہذا حسن و جمال محمدی نڈیا نہیں آخنا چمکیا بڈیا نہیں آخنا چمکیا آخنا بڈیا نہیں آخنا ساحب ہوا آخنا سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ آ گئی کہ نہیں سبحان اللہ جوہر حسن فریے غیر منتصف سبحان اللہ حضور کے جوڑے پاک کا صدقہ کہ جی میں ناچیز اس شیر کا مطلب کٹے ہاں، سبحان اللہ نے نے نے یہ لکھا لکھا شرح علماء انہوں کیا محاسن مراد آپ کے خصوصیات والے مہاشر اس میں کوئی شریک نہیں اعتراض اتنا کسی کی بھی خصوصیت ہوگی جب وہ دوسرا شریک نہیں ہوتا خصوصیت اور خاصہ ہوتا وہی ہے جس میں دوسرا شریف نہ ہو میری ماں خوشی دا حضور دی بگا کے اندر کیس بیان کرنا لے آنا چی مانا دار فائدے کی سبحان اللہ اصل رات وہی ہے اس کو کہتے ہیں بندات اور بل کا مسئلہ ہے ہاں جی حسن و کمال اللہ تبارک و تعالی نے کٹھا حضور رکھے باقی جتنے جتنے مسئلہ ہے وہ آپ دیا شعبہ نے

اور سواد نکلے اس میں محمتی کی جن جائے سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ کبھی عیشا کے رنگ میں آیا سبحان اللہ کبھی موسا کے رنگ میں سبحان اللہ کبھی بند کے مجنو پھرا کو سم کبھی بن کے مجنو پھرا کو سہارا کبھی لے لے دل ربا بن کے آیا کبھی شکل عیسا مولا پر نبور حضار یہ بہت سبحان کبھی شکل کی شہاد کبھی شکر موسا کبھی یوسف بہا لکھا بن کے آیا بہت گل کھلے تھے مگر اسی چمن میں بہت گل کھلے تھے جب بہار آئی جب گل کر سورج نال کوئی کٹھی کر کٹھی کر کے روشن کر شعاع سورج نال موازنہ نہیں مقابلہ نہیں حسن یوسف دا ہوئے بھاوے حسن کسے دا ہوئے حسن محمدی دے نال مقابلہ سبحان اللہ دا مطلب ہے باقی موازنہ تو تقابل ہے کوئی سبحان اللہ ہے کوئی نہ کوئی نہیں اگر شیشے کی تصویر کہے اصل آنا میرے مقابلے سبحان اللہ سبحان اللہ اس واسطے اگر مقابلے میں لانا چاہے تو نہیں لے آ سکتا صرف اور صرف صرف اور صرف میں سمجھو اپنے باپ کی خاطر اپنا پورا کرنے کی خاطر ہے ورنہ کوئی تقابل نہیں کوئی موازنہ نہیں کوئی مقابلہ نہیں سبحان اللہ جڑا عام کہتے ہیں لب کے لیا سبحان اللہ مطلب مطلب نہیں کہ میں میں تر پہ وہ مطلب یہ لبیے کتنے سواہ ادھر سورج ادھر روشنی ہے ادھر چاند ہے ہاں جی ادھر ہے ادھر اصل ہے سبحان سبحان اللہ اللہ جوڑ کے مقابلہ آگے سمجھ کے نہیں آتی اور سمجھ آیا جا کے امام کا کلام کلا سو کر بڑھ ہے سبحان اللہ دونوں کی گل کی طے تک پہنچنا پڑا سبحان اللہ یہ منطق نہ یہ مسئلہ سمجھ سبحان سبحان سبحان اللہ اللہ ایک گل آ گئی سمجھ دوسری گل کائنات دو چیزیں اس عشق لازم ہے عشق تو حسن لازم ہے جتنے حسن ہوئے گا اتنے عشق ہوئے گا جتنے عشق ہوئے گا اتنے سبحان اللہ قدرت نے عجیب جوڑ بنا لیکن نار فرق کا سنے آج ہے امام باجوری نے کر لیا ہے کسی بندہ شریف کی شرح جی بندہ حسن ایک بندہ جمال جنہیں فرق لکھا ہے حسن ہر شہر میں چھوڑ ہے ہر شہر ہو سکتا جانور کوئی شہر نہیں ہر شہر لیکن جمال اس حسن کو کہتے ہیں جا انسان چاہتا ہے سبحان ہے مطلب جمال خاص ہے انسان کا

یہ کیوں ہے یہ کیوں ہے وہ اس وجہ سے نہیں توجہ اس وجہ سے نہیں کہ بعد اللہ وہ حسین نہیں حسین ہے لیکن گل یہ انہوں نے خوب بدسمتی کیوں پیدا فرمایا ہے تاکہ حسن دا کمال حسن کی پہچان ہوگی کیونکہ جنہ چیر مقابل سدا نہ ہو تو شاید ہی پچھان نہیں ہوتی جی روشنی نہ ہوتی تو ہنیرے کی پچھان نہیں سی نہ ہوتا تو اس روشنی کی پچھان جا روشنی کہہ رہے ہیں مقابلے میں ہے ہاں، مقابلے میں روشنی قدرت حسن نال گراچارتی نہ حسن ہوتی پتا نہیں چلنا قدر نہیں ہونی قدر بناؤ اس نے پیدا کیتا ہے کی مطلب یہ حسن ہوس میں ظاہر ہے ذات کا تقاضا ہے اور جڑا بدسورتی کے ظاہر ہے یہ ذات کا تقاضا نہیں محض حکمت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان سبحان اللہ اللہ اللہ تاکہ گمراہی اس پیدا کی کفر اس پیدا کیتا ہے اس لیے نہیں کہ وہ گمراہ ہے وہ تو ہاتھی ہے سبحان اللہ برابر ہے ہدایت ہے کیوں پیدا کیا سو گمراہی ہو تاکہ ہدایت کی پہچان بھی ہو قدر بھی ہو سبحان اللہ ابو جہاز کے مقابلے کافر نہ ہوتے سونے نبی کی پہچان نہیں ہونی سبحان اللہ جی یزید نہ ہوتا تو حسین کی بار سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی ہوں ادھر دیکھ کسی سائنسدان ہوں یہ پک ہو گیا لیکن کسی سائنسدان غلطی لگی کسی سائنسدان نے آخیا کہ کشش سکھل جان جہان بھاری شہ ہر بھاری شہ ہلکی چھک دی وہ وجہ کائنات کا نظام قائم کھلتا ہے یہ کسی سائنسدان نے آخیا لیکن سجنا گور کیا بزرگ دیا کتاباں پڑیاں حقیقت کا پتا لگا کشش ہے لیکن بھاری شہری نہیں اگر بھاری شہری کشش ہوتی بہار بندے کھچ لیں گے گڈیاں کھچ کے بندے کو تھلے رکھ لینیا عجیب گل ہے وہ بھاری شہری کشش نہیں کشش کھچاؤ کسی شہر وہ کی ہے وہ سکل نہیں وزنی ہونا نہیں ان آدھے نے عشق کی کشش کشش عشق کہنا پہ سارا کائنات نظام عشق کی کشش کے پہ چلتا ہے تا کر کے پہاڑ بندے نہیں چھکتے شیر ربانی تے بابے فرید ورگا اللہ دا کمزور فقیر ہوتا ہے لکھا بندے پیدا سکل نہیں انہیں کچ ماری ہر بہادر شریف مولا نے قائم رکھا اس کو ہیں کشش فکر نہیں عشق سے جلوہ ہر ہر جا ایک ہے سارے سابو سرکار عشق نو ہر جا رہے موجود ہونا ثابت فرمایا اپنے دفنا گلو سبھار کی بہت فرماشک سان عشق لسے

توجہ نہیں فرمائی ہر اجام فری فرما ہر دم اس دی آس رسی سے او سبحان اللہ سبحان اللہ ہر دم کی آس رہتی سبحان اللہ ہر دم سکھ رہتی سبحان اللہ کسی ویلے کسی ویلے کسی ویلے ہر دم دل رہتی کو مثال دیتی میں لوگ وہ فکر سبحان اللہ اتنا تیس بن گیا بن گیا سہان اللہ مت آشف مت آشف لوہا معشو مت نتیش توجہ ہوں لوہے متنا تیس کام ہے سو چک کا کام سیکھے میرنا تیس کام لوہے نو چھکنا کیوں

کوئی خاص نسبت رکھی ہے تعلق رکھا ہے جس کی وجہ نہ اتنا تیس لوہے نو چکلا ہے سونے نو نہیں ہاں، جنا مرنی قیمتی پیا ہو سجنا اتوں ہی راج سمجھ لے اتو ہی راج سمجھ لے مناسبت ہوئے شہ چکتی ہے دوسری نو اسی طرح حسن حسن کمال کمال ہے جواب جواب ہے مگر کھچتا ہو نہیں ہے جہاں جب مناسبت ہوتی ہے مناسبت ہوئے تو گا چھکیا جانا ادھر ادھر ایک پاس حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی نے بھائی نے پھرا نے گھر جمے محبت ہونے کی بجائے محبت ہون کی بجائے عشق ہون کی بجائے اس سونے نو جا کے خوبے کر سکتے ہیں اگوں کافلا چکنا کافلا کٹیا نے باہر دیکھتا ہے جدو زلر خاندانی نظر پہ نہیں سر ان

بنتی ہے عشق اس وقت ہوئے گا جس وقت معشوق تو سوا چیتا ہر پاس دیکھنا یہ فنا پروانہ آیا فنا ہو گیا پروانہ آیا فنا ہو گیا چکور چند چڑیا چکور ہر پاس توجہ ہٹ گئی ایک دے پیچھے رول گیا فنا اللہ سورج دوسری چیزاں کیوں نہیں جوڑ دی قدرت والے نے

دی کشش کی وجہ اگر بھی کشش کی گل ہوگی ہر ایک کرتے لہذا ایک کشش دینا اپنا مسئلہ نہیں میں مبارک تھوڑی جی بیان کر لیا کرا لگا بولو صاحب نام فرما سونے کا چہرہ مبارک مسلم شریف کی ادیش جی آیا ابو تفین صاحب ہی فرما نے فرمایا کان ابھی ملی ہل مج فرمایا سونا نبی رنگ سفید سی مگر نمکین ملی حل بج نمکین چہرہ مبارک سی سونے سرکار صحابہ فرما نے جے ابن پال فرما نے جے سورج چڑھتا سی سرکار کی روشنی چہرے کی روشنی سورج دیا کرنا روشنیاں واپس برتا چاہ جی چند کے سامنے آنا ہے تو چند کی روشنی واپس سارا فرما نے عجیب جی حال ویستے سن سرکار بیٹھے ہوتے سن سامنے دیا کنڈا دیا تصویر ہزور اور توجہ فرما اتفاق اتفاق حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن مبارک ایڈا کمال لا ایڈے کمال لا جدو بیبیاں نے زلیخا نو تانا پینا مارے انہیں جواب دینا واسطے حضرت یوسف نے چھپایا پردے دے پیچھے چھپا کے بیبیاں نو بٹھایا تے آ فرماندیاں آؤ فلا قالت تخرج علیہن سبحان اللہ تشریف لایا ہو فلما جدو بی اپنے حسن و جمال بزرگ ہے یہ ویخیا بیبیاں نے توجہ بیبیاں نے ویخیا بیبیاں نے ویخیا ہوش نہیں رہی آشا للہ ہاتھ کٹے گئے ہوش نہیں رہی ان کریم کوئی فرشتہ لگ بشر ہے کریم فرشتہ لگ رہا ہے چھلک نلک دی تے ہاتھ بھی کٹ بیٹھیاں بے ہوش ہو

دیا زیارت کی ہے پر کوئی بی بی بے ہوش نہیں ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بیویاں ویچے کسی بیوی نے اپنے گھر کوئی بھائی دلال ثابت کر سکتا کوئی سونے نبی صلاح مسلم سے بیوی سلاخان مشکو ہے بے بس ہو گئی ہے و جمال لے گئے کوئی بیوی ایک سے آشک کیوں نہیں ہوئی سبحان اللہ بولوان سہان اللہ امام باچوری نے جو نقطہ لکھا سبحان اللہ مسجد نے شریف کی شرح انہوں فرمایا ایک ہے جمال ایک ہے جلال اللہ نے یوسف علیہ السلام حسن نو جمال بخشے جمال کے نام جمال نہیں بخشیا مستفا نے جمال جلال جو چھپائے کہ جلال ہے عظمت جلال ہے بزرگی جلال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص شان سبحان اللہ جمال نال عشق پیدا ہوتا ہے لیکن جو جلال آئے عشق بھی ہوتا ہے حیبت پیدا ہوتا ہے سبحان اللہ تاج دار کو اللہ تعالی نے جمال کلا نہیں دیتا جمال اتنے پردہ جلال کا چڑھایا ہے تا کر کے جیڑا ویختا سی محبت بھی کرتا سی لیکن محبت کے لمبت آتی کر کے کسی بیوی کے دل کے اندر کبھی نہیں پیدا ہوا کہ محمد سے عشق کر

رسول اللہ ہے کہ سہان اللہ ہاں ہاں ہاں ہاں کر کے کسبیا ادھر دے دیکھو اور یہاں ایک رام کی تاریخ پڑی ہوئی ہے نا مستفا یار کی تاریخ پڑی ہوئی یہ نہیں دیکھتے کہ بیبیاں عاشق ہو گئی نہ محبت اور غلامی حضور بھی کسی غلام دکھتے

سبحان اللہ ہاں دل دماغ کے اندر شوکت آئے گی اگلے کا دبدبا آئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اور اگر اس طرح دیکھا جائے ایک وجہ دسی ہے کہ یار اتنے بیویاں ہاتھ کٹ بیٹیاں پیار اتنے بیویاں واسطے حضور کیوں نہیں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 جو آنا حضرت سبحان اللہ توجہ ہے نا سبحان اللہ اور کوئی لوگوں کا مقابلے بلی سلوجی بڑا عجیب آپ کا حسن و ملاحت نمکینی والا حضرت یوسف کا حسن حوصلوں کے بعد یہ نمکین سی بزرگ چمکیل سیلف پور مانکے بلا نمکین ساری زندگی کا میرا جائے جی۔ سبحان اللہ سبحان فرما ذکر لکھ ٹھیک جب ذکر سب

قرآن میرے نبی نور مثال جی سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سی نے مبارک حسن و جمال جڑا کی سات جسم پہ آیا ہے رب فرما کہ اج نامی تیل ہوتا ہوگا ہو سکتا ہے نامی ہوتا تیلوں بغیر ہی بڑ پہ مطلب میرے نبی کا حسن و جمال ایسا ہے ظاہر باطن ایسا عجیب بنایا ہے میں قرآن دا تیل نامی اتار دا تے محمد نو ویخ دیا نبوت دی تصدیق لوگ مجبور ہو جانے سے محمد پاک بنایا ہی ایک اخلاق علیہ دیتے ہی دیتے ہیں قرآن نامی اتار گا اس دا خود نور دا جسم مبارک ظاہر باطن ہی اجدا ہے کہ لوکاں دی ہدایت واسطے اس دی ذات نے مڑ بھی کام کر جانا سبحان اللہ سبحان اللہ کا نور آیا تو بن گیا نورن سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ بن گیا نورن الام سجرام آخری

آپ میرے واسطے آیا گئے بچپنے کا جن میں توحفہ لے کے میں سمجھو چکی وا جانے تو بغیر بندہ چلے کوئی کی توحفہ دیا یار گانا بندہ سونے تیری شان دے نال دا کوئی تحفہ مینو نہیں لبا میں سمجھ گیا تو اپنے آپ مسافر یار کو جدا ہوئے پھر نہیں اس بادشاہ کو سبحان اللہ انہیں پوچھنا ہے میرے واسطے کی تحفہ لے گیا سبحان اللہ کی تحفہ میرے واسطے لے گیا ہے کی جواب دے جا کے کوئی دکھا ہے نہیں

پچھو جو اپنا تبے ہوتے بھی پکے یاد چان لگی کی لادشا دہش کی پرواہ پرواہ بل والے پاس لگی دیکھا اس ہندو کے دل نے ہندو تصویر نقشہ دل جما بن جائے جس خود پا بیٹھا اللہ رسول ہوئے تو پھر رسول اللہ کی تصویر دل چلو بے صورت ہو جانا سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ پر مندر اللہ جتنے بس نہ چل رہے ہو سمجھ نہ آ رہا ہو کیا کہ سبحان اللہ جتنا چل سمجھ آ جائے تعجب کا کرنا جتنے سمجھ نہ آ رہا اتنا سبحان اللہ تاجدار بولا فرماتا سبحان اللہ مسجد بیٹھا ہاں یہ میں یاد سکنا ہاں سمجھ نہیں لگتی کڈا سونا ہے میں بیبیاں مانگو نہیں میں تن مرد تیری اولاد چوں میں نے اے یا کھا شوخیاں سما